تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم باپا سے ناموں سے دین و ملت کیا تھا اعلان جنگ ہم نے ناموں سے دین و ملت کیا تھا اعلان جنگ ہم نے بنا دیا تھا نگار ہستی بنا دیا تھا نگار ہستی کا پیر لالا رنگ ہم نے ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم لہو سے اپنے وطن کے ذروں کو ہم نے سیراب کر دیا تھا لہو سے اپنے وطن کے ذروں ہم نے سیراب کر دیا تھا کے محتاب کر دیا تھا ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم روح باطل کو غازیانہ ادا سے آواز ہم نے دی تھی گروہ باطل کو غازیانہ ادا سے آواز آواز ہم نے دی تھی برہ نو کے سائے کی شرح کی تھی ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ہی طوفان کی حشر سامانیوں میں بھی ہم ڈٹے طوفان کی حشر سامانیوں ہوا تھا ہمارے بازو کٹے ہوئے تھے اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گہ میں آئے تھے ہم ہم اپنی منزل کی رفعتوں سے حدود امکان کو دیکھ ہم اپنی منزل کی رفوتوں سے حدود امکان کو دیکھتے ہیں سیاست شمر نظر ہے یزید دوراں کو دیکھتے ہیں اٹھا کے عزم و یقین کے پرچم لہو میں اپنے نہائے تھے ہم ابھی تو دنیا کو یاد ہوگا کہ امتحان گاہ میں آئے تھے ہم خرد ہے باطل پرست اب بھی حبس ہاں ہے صحبا بجام اب بھی خیرد ہے باطل پرست اب بھی حبس ہاں ہے صحبا بجام اب بھی حیات کے جاگاج رس رستوں میں لٹ رہے ہیں عوام اب بھی اٹھا کے عزم